آمنوا وعملوا الصالحات خالدون اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہی لوگ جنتی ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے وعید کے بعد نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے تاکہ اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو کہ اگر وہ کفر پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا تو ایمان پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی بے بہا نعمتوں سے نوازے گا صلف صالحین کا اجماع ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اس لیے جن آیتوں میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا ہے وہاں عام کے بعد خاص کا ذکر مقصود ہے اور مقصود عمل صالح کے لیے مزید رغبت دلانا ہے کوئی بھی عمل اسی وقت عمل صالح ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو